مولانا محمد ارشد صاحب کی وہ تقریب جو ختم قرآن کی تقریب پر حاصل نمبر تین میں ہوئی تھی من يعطي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا الله الله الله وحده شريك سيدنا ونبينا وحبيبنا ومرسلنا محمدا عبده ورسوله صلى تعالى على خير خلقه محمد وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم

اس لحاظ سے یہ تقریب انتہائی اہم انتہائی نظارے اور انتہائی فضیلت والی ہے اس میں آپ نے اس پوری کی پوری کتاب کو سنا اور اس پورے کے پورے قرآن کو سنا جو کتاب اور جو قرآن پوری کی پوری انسانیت کے لیے بلکہ کہ جن میں انس کے لیے قیامت تک کے زمانے کے واسطے ہدایت ہے پیر ہے نور ہے برکت ہے اور انسانوں کے جملہ مسائل کا حق اگر انسانیت کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا صرف قرآن ہوتا تو انسانیت کے پاس سب کچھ اور اگر انسانیت کے پاس سب کچھ ہو اور قرآن نہ ہو تو انسانیت کے پاس کچھ اللہ تبار کا تعلق اس امت پر اپنی نعمتوں کو جس طور پہ مکمل کیا اور اپنے انعامات کو شامل کیا اور جس طور پہ اللہ تبار کا تعلق نے امت کو نوازا حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا خصوصی فضل تھا کہ اس نے تمام امتوں میں سے چن کر اسی امت کو بے ترین امت قرار دیا اسی امت کے لیے ح گیات نبی حضرت محمد کفا سلم سلمن گیا کا ندی نے تف کروایا اور آپ کے انتخاب کے پاس آپ کی شام کے لائف کتاب آتے ہیں جیسے آپ سید گیا اسی طور پر یہ القطب جیسے آپ پاسمند النبی ہیں یہ فاطمین س آپ کے بعد کسی نبی میں نہیں آنا اسی طور پر آپ کی امت جو ہے وہ آپ اور آپ خاتم الملن ہے یعنی آپ کے بعد کوئی ملت نہیں آئے گی آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی جب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قرآن اور یہ قرآن کا ختم یہ ایک رسم نہیں ہے یہ رسم نہیں ہے یہ اپنے اندر ایک ذمہ داریوں کے پورے سے پورے بہت کو لیے ہوئے ہیں اور ایسی ذمہ داریوں کے بہت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی فکر کریں اور تھوڑا سا بھی سوچیں اور ہمیں تھوڑا سا بھی خیال ہو کہ دوستوں پرانے کریم کے ختم کا مدعا کیا ہے منشا کیا ہے قرآن کے سہ لینے سے اور قرآن کے سمجھ لینے سے اور قرآن کریم کی سلاوت سے کر لینے سے ہم نے خدا مند کے آسان کو کس حد تک سنا اور قرآن کریم کے کو سن کر ہم نے اپنے اوپر کون سی ذمہ داری کو توڑ لیا ہم نے قرآن کو سنا کہ قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے دوستو اللہ ہزار تعالیٰ نے جیسے میرے آقا صلی دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا مجھے اولین بل آخری کا علم دیا گیا اور فرمایا کہ جو جتنے نبی پہلے جو کچھ علم کو لے کر آئے وہ سب علم بھی مجھے دیا گیا اس کے علاوہ نزدیک مجھے عطا فرمایا تھا اب وہ سب کا سبین جو ہے وہ گائے جس اللہ کو لے کر تین ناگ کے اندر تک اللہ تبار تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے گویا کے قرآن علیم میں اب اور آہرین کا پورا کا پورا تصورہ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز ہے دیکھے انسان کو کسی زمانے میں کسی وقت میں کسی حال میں بھی فائدہ دے سکتی ہے اور انسان کو بنا سکتی ہے اور میرا کسی حال اور کسی زمانے کے کہنے سے میرا مدعا صرف وہی زمانہ نہیں جو کہ اس دنیا میں گزرتا ہے انسان کا زمانہ وہی زمانہ نہیں ہوتا لیکن سر اور پیار رشتے یعنی نظام سنسی کے درمیان آپ کے لیے زمانہ بن رہا انسان اس زمانے کے لیے نہیں ہے انسان کا وجود کہاں سے آیا کہاں گزر رہا ہے کہاں جائے گا تو تب تک اس کی زندگی کی بتا ہو ہم عالم اللہ میں تھے ہم دنیا میں آئے ہم قبر میں جائیں گے ہم بٹر میں پہنچیں گے ہمارا خراب سب سے گزر ہوگا اور پھر اللہ ہم سب سے جنت میں صرف فرمائے جنت کی اور اب آباد کی زندگی جس کا کہ کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ایک لاہ لاہور لاہ تناہی نہ ختم ہونے والا زمانہ اب یہ تمام زمانے جو ہیں ان کے واسطے جو کچھ بھی ان زمانے میں ضرورتیں پڑیں گی ان سب ضرورتوں کا تمام قرآن کے اندر موجود ہے ان تمام ضرورتوں کا تمام قرآن کے اندر موجود ہے اور اس دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قرآن صرف ایک روحانیت والی کتاب تو ہے یعنی قرآن کے کام سے لے کر سنہ ناخت لے لو تو اس کا ایک ایک حرف اس کا ایک ایک سوچا اس کی ایک ایک دیر اور اس کی ایک سبق جو ہے روحانیت سے بھرپور ہے روحانیت سے بھری ہوئی ہے خیر کا مجموعہ ہے بلائی کا مجموعہ ہے اور خدا کی سہمتوں کو اپنے اندر سمجھ ساتھ سے پہلے پہنچی یعنی جیسے کہ ایک شہر کی چھلی آپ نے دیکھی ہوگی جیسے کہ شہر ایک بھرپور شہر کی چھلی ہے اور اس سے رس نکلتا ہوا نکلتا نکلتا چلا آتا ہے اور اس کی کتاب بھی ہوتی ہے اور اس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے کسی طور سے کریم کو لے لے تو یہ مٹھاس میں اتنا لکھا ہے کہ جیسے کہ میرے میں نے آپ محمد مصطفیٰ نے ایک ساتھ فرمایا کہ پڑھتے چلے جاؤ پڑھنے والا اس کے پڑھنے سے کبھی بھی نہیں تھکے گا اور اس کے علیم کی اور اس کے قوائد کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو عجائبات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اس کے اندر کے اندر اس کے اندر جو حقیقتیں ہیں جو انوارات ہیں اور جو برکتیں ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ایک نفس کو ایک سوچے کو پیمتے چلے جاؤ تو خدا کی قسم جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے وقت جو ہیں وہ کمر بن جائیں تو خدا کے کلمات ختم نہیں ہوتے کسی طور پر قرآن کی تشکیل جو ہے ہم سمندر نہیں ہوتے ہر شخص اپنی استعداد کے بقدر لیتا ہے ہر شخص اپنے وقت کے بقدر لیتا ہے اور قرآن ہر ایک اس کی استعداد کے بقدر سنتا ہے اور اس کے پکوا کے مقدر سنتا ہے قرآن یہ کوئی بنیادی کتاب نہیں کہ آپ دور کو دیکھ کر اسے کھول لیں گے اور آپ کو پڑھ کر یہ قرآن آپ کو آ جائے گا قرآن کو دیکھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے دنیا میں آپ کتاب کو پڑھنا چاہیں تو بنیادی کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کی کتنی کتنی ماشاء اللہ موٹی آنکھیں ہیں اور کی کفارت والی آتے ہیں لیکن اگر بجلی یا کوئی ریسٹورنگ نہ ہو تو آپ کتاب کے ایک حد سے نہیں کر سکیں تو جیسے ریسٹرک روشنی کے بغیر دنیا کی کتابوں سے الفاظ نہیں پڑھے جا سکتے اسی سے پر دوستوں دل کی بصیرت دل کے نیل اور تقوا کی روشنی کے بغیر قرآن کی حقیقت اور قرآن کے عروب کسی تک نہیں کرتے اس کے لیے تقوا کی ہے اس کے لیے پرہیزگاری کی ضرورت ہے اسی لیے قرآن نے خود کہا لم یہ تقوا والوں کے لیے ہدایت کا پورا سامان ہے تقوا کے رخ پر آئے گے قرآن تمہیں ہدایت دیتا چلا جائے گا اور اس سے تمہیں وہ ملے گا جو کسی کو نہیں قرآن کریم اپنے اندر ایک نور کو رکھتا اور وہ روح انسان کے اندر دیکھا جا کہ بجلی لگ رہی ہے اور اس میں کرنٹ آتا ہے آپ کریں کہ آپ بجلی کے کرنٹ کے فائدے کو حاصل کریں تو آپ کو اس کے لیے ان چیزوں کو لگانا پڑے گا جو کہ بجلی کو کنڈکٹ کر کے بجلی کو کھینچ کر اپنے اندر لیتے ہوئے اس اس کو آگے سپلائی کر سکیں آگے پہنچا سکیں اور اس کے فائدے کی صورتوں کو فائدے کی صورتوں کو مہنگا کر سکیں اسی طور پر قرآن جو ہے قرآن اپنے فائدے کو دینے کے لیے اور اپنی رانیت کو دینے کے لیے ایک دل کا ہوتا ہے دل کو چاہتا ہے قرآن آج پہ اتنا نہیں آئے گا قرآن سے اتنا نہیں آئے گا قرآن کا سے اتنا نہیں آئے گا قرآن اگر آئے گا تو قرآن کا پہلا محسوس سید لمبیا حضرت محمد کا کے سید سہول کر دیا ہے آپ کے پنیر مبارک کر دیا ہے آپ کے دل کر دیا ہے اور یہ آپ کا بھی ہونا تو چلتا ہے تو چلتا ہے تو دلوں کے اوپر چلتا ہے دلوں کے اوپر کھلا کرتا ہے جب دل اب اس کی مناسبت کو لے لیتے ہیں دن نیورانی ہو جاتے ہیں اور دنوں میں خدا کا قطب پیدا ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور خدا کی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے اور تو حق ہفتے اپنے اندر لینے کے قابل ہو جاتے ہیں اس پر قرآن کھلتا ہے اور اس پر قرآن کے وہ عجائبات اور قرآن کے وہ حقائق انسان کے اندر اترتے ہیں جس کے آنے کے بعد دن جو ہے پرانے کریم کے ساتھ ایک مناسبت کو لے لیتا ہے پرانے کے ساتھ دن ایک مناسبت کو لے لیتا ہے جیسے کہ آپ کا درد ہوتا ہے یہ درد درد کی پر درد ہے اور اس گھر کے اندر ایک تار سی آتی ہے اور اس تار کے اندر آ کر یہ گھر کے اوپر کا جو نقاب ہوتا ہے اسے روشن کر دیا کرتا ہے اسی طور پر دل کے اندر دل کے اندر جب خدا کی طرف سے نور اترتا ہے ہدایت کا اور ایمان ایمان کی روشنی دل کے اندر آتی ہے اس وقت انسان جو ہے اس کے اندر ہدایت کا وہ ہدایت کا وہ سونا جب سونا سمجھتا ہے جس کے سمجھنے کے بعد انسان کی نسبت خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے جب کتاب والے کو جانو گے تو کتاب کو سمجھ لو گے یعنی میرے بات کو کہنے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ آپ کے کسی دیش کا آپ کے پاس کسی کا خط آیا آپ نے اس شخص کو جانتے ہیں کہ وہ کون سخت ہے نہ آپ کو اس کا عطا معلوم نہ پتا معلوم نہ اس کے رہنے کی جگہ معلوم نہ اس کے قتل معلوم نہ اس کے حالات معلوم نہ آباد معلوم آپ اس کے سب کو کیا سمجھیں گے اس نے کچھ لکھ دیا آپ نے پڑھ لیا لیکن اگر اس سب کے پورے آلات کو آپ جاننے والے ہوں گے اور آپ کا کچھ اس کے ساتھ تعلق ہوگا محبت ہوگی دوستی ہوگی تو اس کے حد کا ایک ایک حق آپ کے اندر اترے گا آپ اس کے ایک ایک کو صحیح رخ سے سمجھیں گے اسی طور دوستو یہ خدا کی کتاب ہے تو یہ ہمارے الہیہ کا طریقہ ہے یہ خدا کی پہچان والی کتاب ہے خدا کو پہچانو گے تو خدا کی کتاب کھلے گی خدا تمہارے خط میں جب تک آئے گی تو کتاب کا روح تمہارے دلوں کے اندر اترے گا اور اس کتاب کے روح سے اترنے کا اثر کیا ہوگا دیکھو میں کل بھی اپنے جگہ پر کہہ رہا تھا کہ قرآن کے ختم ہونے ہر عمل کے ختم ہونے سے کچھ آسار ہوا سکتے آپ نے امتحان دیا اور ماشاء اللہ آپ سب دنیا میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو آپ نے اپنے گلت کو دیکھا اور گلت کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر ایک روسی نمایا ہو دن گیا چہرہ کھل گیا اور آپ کہنے لگے گا واہ ہاں ہاں تارے کی درد گئے آگے کا ہے ہم نے تیر مارا کتنا استندر کسی طور پر جیسے کہ اس نیت سے نتیجہ ہٹنا اور بات کا امر کا ہاتھ نہ ہوگا اور کے اثرات تم پر نمایاں ہو گئے قرآن کا ختم ہو اور مسلمان کے اندر اس نیو و کے فوٹو کا کوئی اثر دکھائی نہ دے کوئی آسار نمایاں نہ ہو بارش بچے اور زمین نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ رحمت کی اتنا بار بار مسلمانوں کے دلوں پر دوستی رہے اور مسلمانوں کے دل گنا سے دل نہ ان کا تعلق خدا کی بات کے ساتھ قائم نہ ہو وہ خدا کی محبت کے میں ٹوٹ نہ ہو جائے ان کے اندر سکون کے کا ایک چنے اترے ان کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہ آ جائے حالانکہ جو قرآن آتا تو قرآن کے آنے کے ساتھ دلوں کی زندگی میں بدل جایا کرتی ہے ایک صحابی ہم کو دار متن ہے کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا میرے سامنے میں یہ آواز آئی وقت رتا منشی کتاب پتا مستور سی رقم منشور یہ آئے تھے میرے سامنے آئیں یہ آئے تھے میرے سامنے آئیں اور آئے کا تو آنا تھا تو این کلینو میرا دل ایسے ہو رہا تھا کہ گویا پی رہا یہ تو خدا کا کلا بجلی کی ایک آٹھ لگتی ہے تو انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے اور میں خدا کی خدا کی ہدایت کا ہوں اور میں خدا کی ہدایت سے دھکتے آئے اور ہماری زندگیوں میں کوئی بھی تبدیلی ڈالتے نہ تجلی پر ہر انوسا پائے گا مسا اسلام جو تھے وہ ہو سکے تھے تو آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں تو زندگی میں تو تکرار دکھائی دیتی مجھے اب کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ میں پھر کچھ اثرات نمایاں ہونے چاہیے تو وہ نمایاں کب ہوں گے جب دنوں پر کچھ طرح سے ہوگا دلوں پر ہدایت کے نور کی کوئی نہ کوئی کرن آ کر گرے گی ہمارے دل خدا کی طور پر متوجہ ہوں گے ہمارے دل جب خدا سے کچھ لینے والے بنیں گے ہمارے دلوں پر جب ہدایت کا کوئی نہ کوئی کتنا آ کر گرے گا تو یہ ہدایت کا وہ نور ہے کہ پہلے انسانوں کے دل کو بنا دیتا ہے اور دل کو بنانے کے بعد انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ بن جایا کرتی ہے میرے آخا تمہیں الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاس سنایا ان تلح وان فقدت فقد دو گن الا وهي القلب دیکھو تمہارے جسموں کے اندر ایک دیش کا ہے اگر وہ درست ہو گیا تو تمام کس درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے اور ایک بات اچھی طرح سمجھ دو کہ وہ دل دل کے بننے سے انسان بنتا ہے اور دل کے بگاڑ سے انسان بگڑتا ہے اور جس طور پر ہمارے جسموں کے اندر ہمارا دل دل ہے اسی طور پر ہمارے دلوں کا دل قرآن ہمارے روحوں کی روح قرآن ہے ہماری جانوں کی جان قرآن ہماری جان میں جان جب آئے گی جب ہمارے اندر قرآن آئے قرآن سے چون لینے سے والی بات میں منع نہیں کرتا قرآن سے سر پہ بھی لگا لو ہاتھی پہ بھی لگا لو لیکن قرآن کا مقصود قرآن کو اپنانا ہے قرآن کو اپنے اندر بسانا ہے اس کے آکار کو اپنے اندر لینا ہے اسے اپنے اندر سمونا ہے اور یہ ہدایت کا چولہے سور جب سمجھتا ہے اور اس کا نور جب دن کے اندر آتا ہے تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے اور دن کے بدلنے کی نشانی کیا ہوا کرتی ہے جس کا قرآن ہے جس نے قرآن بھیجا اور جس پر قرآن اترا وہ دونوں باتیں دنیا کی سب چیز سے زیادہ محفوظ ہو جاتی قرآن کو کس میں بھیجا بار بار آپ نے قرآن میں سنا ہو یہ وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ مجھے کس نے نازل کیا یہ وہ کتاب بتا ہے جو بتاتی ہے مجھ سے محمد یہ مسمت لسن سے کرنے والی کتاب جو محمد وسلم اتارا اور جو خدا نے اتارا اللہ کی محبت اور محمد وسلم کی محبت خدا کی اطاعت اور محمد کا ابتدا اللہ کے احکام کا دیہات اور محمد کے احکام کی پیروی اس کتاب کے نور کے آنے کے بعد زندگی کا مقصد یہ بن جائے زندگی کا مقصد کیا بن جاتا ہے دنوں کا کانٹا پھر جاتا ہے دنوں کا رخ پلٹ جاتا ہے یہ دن غیر سے نہیں چاہتے یہ دن خدا سے چاہنے والے بن جاتے ہیں یہ اوروں کو تباہ نہیں کیا سکتے یہ اوروں کی کتاب نہیں کیا سکتے جس کے پاس قرآن ہے تو دوسری کتاب کی نکاح نہیں اٹھایا سکتا وہ دنیا کے جتنے بھی مسالک ہوں اور جتنے بھی مذاہب ہوں اور جتنے بھی طریقے سے نئے پیدا ہوتے چلے آئیں نہ تو کسی کی کتاب اس کی نکاح میں آئے گی نہ کسی کا نظریہ اس کی نکاح میں آئے گا نہ کسی کا طریقہ اس کی نکاح میں جٹے گا جسے خدا کی کتاب مل گئی جسے محمد سب سمجھا کر رسول مل گیا اور جسے قرآن کریم جا کی کتاب مل گئی کوئی دیوانہ ہوگا تو ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کسی دوسری کا کچھ کرے گا خدا کے پاس کیوں نہیں کب دوسرے کے پاس لینے کے لیے جاتے ہو قرآن میں کیوں نہیں کہ ہدایت کو دوسرے مقام پر تلاش کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات کے تعلق بنتے ہو اس سے بڑھ کر ذات پیدا کون سی ہوگی جتنے بھی پیدا ہوئے جتنے بھی مخلوق ہوئے ان سب میں پیدا ہونے والے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کون بھی پیدا نہیں بعد خدا بزرگ برس تین کس اور اگر زندگی کو بنانا چاہتے تو زندگی کے لیے اپنی زندگی کو ان تین بنیادوں پر اٹھاؤ اپنی زندگی کو ان تین بنیادوں پر اٹھاؤ اللہ خبر کو تعالیٰ کی ذات عالی کو مقصود بناؤ اللہ خبر کا تعالیٰ کی ذات عالی کو مقصود بناؤ اپنی زندگی سے ہر عمل کی وجہ اور ہر عمل کا منشا اور لکش اللہ کی رضا سے بنا پہلی بات منشا عمل بدھو عمل رضا حق پہلی بنیاد اور دوسری بنیاد کیا حضور احمد سید المبیا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ سلم کو اپنا رہنما بنا وہ رہنما اور ان کی رہنمائی میں وہاں پہنچیں گے جہاں جبرین کے بھی چلتے ہیں ترقیات کی ان اس طرح پرواز کو اپنا لیں گے اور وہاں ترقی تب تک وہ پہنچ جاؤ گے جہاں جبریل امین جیسا فرشتہ بھی نہیں پہنچا محمد رہنما ہے سب وسلم اس دنیا کے قبر کے بھی اثر کے بھی فراغ کے بھی اور جنت سے آپ کی عمارت مسلم ہے انبیاء میں مسلم ہے اور تمام مخلوق میں مسلم ہے آپ سے پڑھ کر کوئی بڑا انعام پیدا نہ ہوا نہ ہو سکے گا تو جب آپ کی عمارت مسلمہ اور آپ کی رہنمائی مسلمہ اور آپ کی رہنمائی کے پک کس کی رہنمائی ہو سکتی ہے جسے اللہ خبر تعالیٰ نے دعوت کے لیے دیا تو کون کیا دیا قرآن جیسی کتاب تو قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے قرآن انسانوں کی زندگی کے زمانے کا وہ نسخہ ہے جس سے کہ زندگی کا ہر ہر دکھ آتا ہے خاص سونا بن جاتی ہے آپ نے کہا تھا اور خوب کہا اترتے ہراسے سیے سے نیا نسخے کی نیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کنندن بنایا کھڑا چھوٹا الگ کر سکھایا ایک اور چنیا جس چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ چنیا سے اور دوسری چیزیں جو ہے وہ سونا بن جاتی ہے اور یہ سونا کیا ہوتا ہے یہ دنیا کا سونا مٹی ہی تو مٹی ہے اور کیا عربی میں ذرا خالد کو خالد سونے کو کہتے ہیں تے دے اور مٹی کو ترک کہتے ہیں تیرے وہ بھی تے دے رے یہ بھی تے رے دے وہ بھی مٹی وہ بھی مٹی وہ ارب کے کسی شاعر نے کہا کہ اگر یہ سونے کو پڑا رہے اپنی وہ جو کام ہوتی ہے اسی میں پڑا رہے تو یہ سونے کے گلے میں اور مٹی کے گلے میں کیا فرق ہے ہے اور مثال کے طور پر تم جہاں بیٹھو گے اور جانے بھی والے آگے ممکن ہے جانے بھی والا ہے اور وہ کچھ اپنے آرے وغیرہ کو چلا کہ تمہارے نیچے تو سونے کی کام ہے تو تم کو ہم مٹی کریں گے مٹی مٹی اور مٹی بن گئی تمہارے ہاتھ میں سونا اور اس سونے کو تم نے اپنا معلوم بنایا اور اسے تم نے پوجنا شروع کیا اس سے بھی قلوب نے پوجنا جیسے کہ بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر سونے کے بچے کی محبت ان ڈیل گئی تھی اور ڈال دی گئی تھی اور سونے کے بچے سے پوچھتے تھے اسی طور پر ہم بھی سونے کو پوچھتے جو بچے بنا کر پوچھتے تھے ہم اس بچے کو تو پیٹ ڈرس میں رکھتے ہیں بچے کو پیٹ ڈرس میں رکھتے ہیں اور دو پیسے کے کاغذ سے کہیں سے کرکٹ لون سے منگوا لیتے ہیں یا کرنا چاہیے ملک بنگا لیتے ہیں اور اس پکا لگا دیتے ہیں نیچے اور مانتا ہے ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایک روپیہ دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سو روپیہ دوں گا وہ جی؟ کھلونے دو سو دہ لایا گیا ہے تو کھلونے دو سو چاہتے ہم سمجھتے کہ بھائی گئے اور مال آ گیا مال آ گیا زندگی ہم نے بتوں کو بہت رکھا اور گھٹوں کو نقصوں کو اور وہ صرف جو خطوط ہیں ان کے ان کو اپنے پاس رکھ کر گرمائش محسوس کرتے ہیں کہ بھائی مال ہے مال مال ہے مالدار ہے سونے والے حالانکہ اس کا مال کیا ہے مال کا مال کیا ہے دو حالتوں کے خالی یا تمہیں توڑ جائے گا یا تمہیں سے توڑ مال کا مال کیا یا تمہیں توڑ جائے گا بے رفا تم اسے چھوڑ جاؤ یہ ہو سکتا کسی کے ساتھ گئے قانون کے ساتھ گئے اور کسی کے ساتھ گئے تو جتنے بھی اکٹھا سے لے گئے کی سرے اور اس چیز کی گڑی مار کر سینٹ کی جگہ لیں یہ سونا تمہارے ساتھ جائے کچھ بھی نہیں جائے گا یہ تو مٹی ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا پھر مٹی نہیں چلا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں حقیقت سونے کی نہیں ہوتی مال کمپار کی نہیں ہوتی دنیا کی اشیاء کی نہیں ہوتی قیمت اگر ہوتی ہے تو اس چیز کی ہوتی ہے جیسے دائمی ہو پائے دار ہو اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہو اور ساتھ چلنے والی تو وہ کیا تھی ہر سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ویسے اگر انسان کے ساتھ ہو سکتا تو وہ کیا ہے ایمان ایمان کا ایک ذرہ خدا کی قسم یہ تمام دنیا سونے کی بن جائے تمام دنیا سونے کی بن کھا کے خاص ہوں ایمان کا ایک جگہ اتنا قیمتی ہے کتنی ہے کہ کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی یہ سونے کی دنیا اور جگہ کے برابر کیونکہ یہ سونے کی دنیا جو ہے کیا ہے پانی ختم ہو جانے والی ہے کام آنے والی نہیں اور وہ ایک ایمان کا الگ باس تک باقی رہے گا جہنم کی نے میں سے ختم ہوگا اس لیے میں اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور قرآن کیا ہے ہدایت کا وہ گنجینا ہے اور ان سب کا جو شرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اپنا لیں تو قرآن کے آنے سے ہماری گل بن جائے گی اور بننے کے لیے میں نے تین بنیادیں بتائیں چاہیے بنیاد تعلیم کہ خدا کے تعلق کو خارج کرو اور زندگی کا مقصد خدا کی ورداخت ہو اور اس کو قرار دیتے ہوئے اللہ کو اپنا محفوظ بناؤ اور دوسری بات یہ کہی کہ رہنما بناؤ اپنے آپ کا سنگنم دیا اور پتا محمد سنت کی باتیں گرانی

الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کی ذات گرانی کو تو اب لازم ہے آپ پر کہ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ کی تقدیر کا حرینہ ہے زندگی جیسے کہ تقدیر تاہرینا کے ایمان کے پیچھے انسان ایمان کی مخالفت نہیں کر سکتا کسی سے اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہ انسان محمد رسم کی مخالفت نہیں کر سکتا چون چرا نہیں کر سکتا اگر وہ غلط بھی جائے تو غلط بھی اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے لیکن نبی تو کبھی غلط نہیں کرتا نبی تو معصوم ہوتا ہے اس کی نگاہ خدا کی حفاظت میں اس کی زبان خدا کی حفاظت میں اس سے سب خدا کی حفاظت میں نہ وہ اپنے سے کہتا ہے نہ وہ اپنے سے دیکھتا ہے نہ وہ اپنے سے سنتا ہے وہ خدا سے کہتا ہے خدا سے بولتا ہے خدا سے سنتا ہے خدا سے کہتا ہے وہ خدا سے دکھاتا ہے جو شخص تم یہ تن خدا ان خصوص کے حکم کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے اور اس کی ہر ایک بات کی نگرانی کی جا رہی ہے اور خدا بند خصوص اس کی باتوں کو اور اس کے آمار کو انسانیت کے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ سی رسول اللہ اس بتن حسنا تمہارے لیے سید سلندیا حضرت محمد سسن کی بات عالی میں بہترین نمونہ ہے اگر چاہتے ہو زندگی کو بنانا تو زندگی بنتی ہے ایک لائن پر آ کے محمد وسلم والی لائن زندگی کے بنانے کی لائن ہے اور اگر اس اس لائن سے ہٹ جائے گی ریل اپنی پٹڑیوں سے اتر جائے تو کتنا چور ہو جایا سکتی ہے چاہے کچھ قدم آگے تک کتنا چور ہو یا کچھ قدم پیچھے ہٹ تک کتنا چور ہو اسی طور پر خدا کی زندگی کے جتنے بھی نظام ہیں تو محمد کیا کرتے ہیں تو طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں آج نہیں تو کل وہ کتنا چور ہو کر رہیں گے چاہے آج وہ آسمانوں مارے تمہیں میں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن نازک کے ساتھ سنانا زمین یعنی کا ناپائے دار ہوگا تمہاری تاہدی اپنے پنجر سے خودکشی کرے گی یہ ساتھ نازک سے آ سنانا زمین یعنی کا ناپائے دار ہوگا یہ سانس کے شیشے آپ سیرے کے ساتھ ساتھ کتنا مشہور ہو کر بس جائیں گے جو محمد سلطن کی بانگ سے سکتا ہے اس کے اندر بتا کی سیرت نہیں ہوتی جو انسان اپنے اندر بقا پہ نہیں رکھتا بنیاد پہ نہیں رکھتا جس کی بنیاد پر نہیں ہے وہ کا آج تک دوسرا کہاں تک چلے گا آج نہیں تو کب تک کتنا ہو کے رہے گا چاہے وہ کا ہے چاہے وہ جمہوریت کا سیتا ہے چاہے وہ سرمایہ داری کا سیتا ہے یہ آج کے تمام سمجھتے ہوئے سیتے کل تمہیں کتنا چور ہوتے ہیں کسی دنیا میں دکھائی دیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان پر برداری آئے گی ہم دعوے سے کہتے ہیں یقین سے سب یقین کے ساتھ کہتے ہیں خدا ان کو اس دنیا میں ناکام کر کے دکھائے لاوحمد تک کے ساتھ آپ کے میں ہے آپ کے طریقے میں ہے جو زندگی حضورت کی بنیادوں پر اٹھائی جاتی ہے وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے اور جو زندگی حضور کے پاپے سے ٹوٹ جاتی ہے وہ برباد ہو کر رہتی ہے یا ایسا کا بات ہے کہ آج برباد کر کے خدا ان کو کچھ سکھا دیں یا ان کی محنت کل دنوں کے قید سے برباد کر کے سکھا دیں برباد ہونا ہے تباہ ہونا ہے ختم ہونا ہے ہر اس نقصے میں جو محمد کرتا ہے ایمان کا پتاوا یہ ہے کہ ہمارا دل پر یقین یہ ہو کہ خدا قتل بہت بڑی کا غلط ہے ایک میرے آپ کا شدید بن گیا سب کچھ محمد کا سب کچھ کر کامیابی کسی طریقے سے ترقی کسی طریقے سے ایک ٹائپ سے انہیں بھیجنا چاہتی ہوں اور ایک دن چار چار جانے کا بھیج جانتے ہیں بندرا ہاں؟ اس نے کار کیا پانچ میں ادھر اور وہ دلے پتلے تو تھے اس میں ماشاء اللہ کافی اونچ کر آؤ کافی موٹے ہو کر آؤ تو ہمارے دوست کہنے لگے ماشاء اللہ جس سے ہوتا ہے آپ پیسہ مجبور ہو گیا اس میں موٹے کافی ہو گئے اور وہ بہنوں کا سب نہیں کر رہے ایک تو صحت کا دوست بچتا ہے اور ایک آدمی ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یورپ کی اور امریکہ کی ترقی جیسے تم ترقی میں کہتے ہیں یہ فیشن ہے جس میں تو کہتے ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں جن کے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے جن کے سب پورے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مجھے ہے

سمجھتے یا نہیں سمجھتے محمد کا سہلیا ایمان سے پیچھے تقدیرے کا کے بعد سلامت کھیت میں اس سے وقت تب اس کا جا سکتے کسی سے اللہ رہا بہت محمد رسول تک اگر چاہ کرتا اور اگر کل نہیں کرتے تو وہاں چنتا کرتے ہیں پور میں جاتا ہے تم سنتے میں چلے جاتے ہیں جب چند آتا ہے تم کپور میں چلے جاتا آپ مار ہمیں تو پوچھتے ہیں ہم آپ چنتا کرنا گنا ہے تو پوچھ کرنا گنا ہے لیکن جب سستی کے ساتھ جس مطالعات کے ساتھ ایمان کے پیچھے جانا ہوگا تو نہیں جا رہے تو تمہاری نماز کی جاتی ہے اور اگر وہ زندگی اس کا آتا محمد نے پھر اور بتایا کہ تمہاری عبادات ایسے ہیں تمہارے اخلاق ایسے ہیں تمہاری ماں ضرورت ایسی ہے تمہارے ماں لا ایسے ہیں تمہارا خدا کا یقین پیسے چاہتے تمہارے خدا خلافہ اگر یہ ہم نے کچھ بھی سنا ہو تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم محمد لڑکوں کو مفت لیکن محمد نسل کو امت کرنے کو توڑنے میں تو کہا جائے امت تو نہیں بدلا سکتا سکتے کو تو بدل سکتے ہیں لیکن ان کو کہاں بدلو گے اور میں نے اس کا کہا تھا کہ نبی کا اتباع اور نبی کی تابے داری جن کا درجہ رکھتی ہے زندگی کے بنانے میں اور اس کا خاطہ تمہیں کہاں ملے گا کہ زندگی کیسے بنتی ہے اس کے نقوش قرآن میں ملیں گے اور اس کے آواز محمد بات نقوش قرآن میں ملیں گے اور آمار محمد کی ساتھ میں ملیں گے آپ نے جو سنا قرآن کریم کو الحمد شریف سے لے کر بننا یہ آپ نے قرآن کو سیکھا اب اس قرآن میں آپ نے کیا کیا کچھ سنا قرآن میں جو کچھ بھی ہے دلی کے دنیا احکام قرآن میں آ گئے یا نہیں آتے سب کچھ آ گئے اور ان کی تصویر اگر کرنا چاہے یا لینا چاہے تو وہ کہاں سے ملے گی محمد لطفی کا تو گیا قرآن میں قرآن کا سن لینا اس بات کا متقاضی ہے کہ اے رب ہم نے تیرے کلام کو سن لیا قیامت کے دن ہم یوں نہیں کہیں گے لو پنام اے نا تلنا کن مت یا شہادت صحیح مینتا مین صحاد اگر ہم سن لیتے اور اگر ہم جان لیتے تو ہم جہنم والے میں سنا ہم جہنم والے میں سنا تو سن تو لیا آپ نے تو سمجھ بھی لیا ہوگا کس نے خدا اتنا تو سمجھ لیا ہے تو خدا کا کلام سنا جب اب خدا کا کلام آپ نے اسے سمجھ لیا تو اب آپ پر ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ پورے طور پر کوشش کریں کہ یہ اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا ہے اس کلام کا تقاضا ہم سے کیا اور دو رفتے مختصر کا تقاضا قرآن کا تقاضا کیا ہاں؟ مختصر کا تقاضا وہ کہتا ہے کہ دل چاہیے اپنے چاہیے زندگی کو چھوڑ خواہش والی زندگی کو چھوڑ اور خدا کی بتائی ہوئی لائن پر آ جائے کی راہ پیش کیا قرآن کا پورا کا پورا خلاصہ اتنا کرتے ہوا اختیار خدا کیا ہے کرتے ہوا اختیار خدا ہوا کہتے ہیں قرآن کی اطلاع میں نازائ غلط صاحب کو اپنی غلط اور نازائب صاحب کو ترک کر دو اور ہدایت کہتے ہیں خدا مند قدوس کی رہنمائی میں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا اس کو اختیار کر لے بس یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ جائے تو زندگی بن جائے گی اب ہر عمل جس وقت کرنے لگو عمل کے کرنے سے پیش کر صرف اتنا سوچ لیا کرو جی؟ کہ اس یہ اس عمل کو میں جو کر رہا ہوں کیا پرانے کریم اجازت دیتا ہے کہ میں اس عمل کو کر لوں یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میرا خدا اس سے راضی ہو جائے گا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل کو کر لینے کے بعد کل کیا میں میں محمد مسلم کو فروئی سے چہرہ دکھا سکوں گا آپ کے ساتھ مل سکوں گا آپ کے ساتھ جا سکوں گا کہہ سکوں گا کہ آج رسول اللہ سے میں آپ کا امت اور میں نے آپ کی آپ کا ابتدا اختیار کیا تھا اور میں نے آپ والے طریقے کو اپنایا تھا اور میں نے آپ کی بتائی ہوئی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارا تھا میں نے اپنی سار کی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے آپ کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنا مقصد گردان کر اور اپنی زندگی کا مقصود بنا کر اپنی زندگی کے جسم خود کو گزارا تھا میں نے کہا تھا لا اللہ الا محمد رسول اللہ میرے دل میں خدا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور میرے عمل میں محمد وسلم کے خاتے کے سوا کوئی بھی تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے ہر غیر سے متحم ہو جانا ہر غیر سے دل کو خالی کر لینا ہر سوائے اللہ سے ہر غیر کی محبت کے دل سے نکال دینا اور اس یقین کے دلوں کے اندر ڈال لینا کہ سب خدا کرنے والے ہیں خدا سے ہوتا ہے اور خدا بند قدوس کی ذات میں ہر چیز کو جانتے ہوئے ہر غیر سے بے نیاز ہو کر ایک خدا کا نیاز مند ہو جانا اسے کہتے ہیں مالدہ ہو جانا اور محمد رسول اللہ کسے کہتے ہیں ہر طریقہ نگاہ سے گر جائے ہر نظام آنکھوں میں آنکھوں آنکھوں میں لگنے تک نہ آئے اور جو چیز انسان کرے اس چہرے جہاں آ رہے لگ رسن لگنا ہو رہا ہے کو دیکھتے ہوئے زندگی کے ہر قدم کو اٹھائے دیکھو میں پہلے بھی کسی کہیں کہا تھا اور پھر کہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ آپ کے اور میرے آقا سید الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں میں ہاتھ میں کھڑے ہو جائے اور آپ کو ہمیں آواز دے جیسے آپ نے صحابہ کے وکاس مناسب کر آواز دی تھی انجا اراد اللہ انجا اراد اللہ سلم انجا اراد اللہ اے اللہ کے بندے میری طرف آئے آپ ادھر آواز دے رہے ہوں اور دنیا کے لوگ جو موجودہ زمانے سے جتنے یہ پرارنا اور جتنے بڑے بڑے یہ تیار کرا اور یہ غلط طریقوں والے ہیں جو کہیں تو کوئی کچھ لے کو اوڑھ کر آ جائے اور کوئی کچھ لاوے کو اوڑھ کر آ جائے اور ایک سر کے آواز سے اور میرا نظام اچھا ہے دوسرا کہے میرا طریقہ اچھا ہے تیسرا کہے میری کو اختیار کرے گے تو کامیاب ہو جائے گے تو مجھے سب کچھ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم کس کی کس کی آواز سے گرارا کرو گے اور کس کی آواز سے سنو گے محمد قسم کی آواز سے آتے ہوئے کسی دوسرے کی آواز پر سننا بھی دوبارہ کریں یہ دیکھے دے کہ کسی کی رات میں دیکھ لوں کہ کیا کہہ رہا تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نبیم ہے اور ختم نبوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی تعلیم اسی طور پر آج کی طرح تروا ہے کہ جس طور پر قرآن جس رہا تھا وہ تیرے تازہ تھا ایک اندر والا تھا ایک درخواست والا تھا خدا قسم آج قرآن میں وہی میل ہے قرآن میں وہی برکت ہے وہی طرح تازی ہے وہ محمد قسم کے سنی کے طرح پاس آج اسی طور پر سورج کی ویٹ سے زیادہ ویسن ہے لیکن کاش میری آنکھوں میں آنکھیں ہوں اور میرے دل کے اندر نور ہو تو میں دیکھوں کہ تمہیں روشن نبوت کیسے چمکتا ہے کیسے روشن ہوتا ہے تو کیسے دیتا تو نور حکایت کے ہوتے ہوئے اور محمد لم کے دین کے ہوتے ہوئے یہ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ کہیں پہ ہمارے ساتھیوں کے جہاں کیا ہوتے ہیں پیٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں پیٹوں کے اوپر وہ مردی تن کی لگی ہوتی ہے تو پلیز ہاں؟ سنا ہوگا ہاں؟ مردی تن میڈی کہتے ہیں نا پتہ میں کیا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں کہتے موسی ہے اس کی ہے کتنے جا ہیں کہیں تو موسی کم کی تصویریں لگ رہی ہیں اور کہیں نہیں کس کم وقت کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی کس کم وقت کے پیچھے جا رہے ہیں جسے خدا مل گیا جسے قرآن مل گیا جسے محمد مسلم مل گئے وہ کبھی کسی دوسرے کے پاس سامنے جا سکتا میں نہ لیتا اس کم وقت کا لیکن کیوں نہیں تو ملا جن ہے تو زبان سے یہ سکتا مسلمان ہو کر محمد والے ہو کر دوسرے کے نظاموں کو پڑھتے ہو انہیں دیکھتے ہو اس میں استعمال کو جانتے ہو ایمان کہاں گیا وہ خدا کا تعلق کہاں گیا وہ محمد کہاں گئی کہتے ہیں نا اللہ حکم اللہ لیکن کام وہ کرتے ہیں لیکن والے نہیں کہتے ہیں محمد رسول اللہ اور دوسروں کے خاتے ہمیں کچھ دکھائی دیتا سورج کے ہوتے ہوئے سورج بارہ بجے تک سورج نکل, نکل آئے اور کوئی شخص کوئی شخص دیا لے بازار سے جائے مٹی کا دیا لے اور اس میں مٹی کا تیل ڈالے اور جلا کے کہے کہ بھائی میں کتاب پڑھتا ہوں میں اس کی روشنی میں دیے کی روشنی میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں کہیں گے کہ بھائی پہلے مینٹل ہسپتال میں چلا جا کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لے آئے تو والے ڈاکٹر ہی ہوں گے یا کون ہوں گے ہیں آئے تو ہمارے باز بیٹھے ہیں ان کے ذریعے سے چلے جاؤ لوکل اسپتال میں داخل ہو گئے تو سورج کی بارہ بجے کی روسٹری میں تم دیا جلا رہے دن تک دیپک دن تک دیپک دن تک وقت ہے یہ دیا جلانے کا وقت تو جس طور پر بارہ بجے کے سورج کی روشنی میں دیا جلانا جہالت اور تم اپنی کی دلیل ہے خدا کی قسم محمد قسم کے دین کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے دین کی طرف نکاح کرنا اور کسی غیر کے طریقے کو دیکھنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر چلنا یا اس میں عیسائی کو سمجھنا یعنی کہ ہمارا دین ہمارا دین تو اسلام ہے اور ہمارا طریقہ پناہ ہے اور ہمارا فلاح ہے ہر لا الہ الا اللہ کی لا سے نیچے ہر طریقہ آ کر ٹوٹ جاتا ہے کوئی طریقہ نہیں سوائے محمد قسم کو طریقے کوئی نظام نہیں سوائے محمد قسم کے نظام سے کوئی کتاب نہیں سوائے محمد قسم سوائے محمد قسم کے نظام سے کوئی کتاب نہیں سوائے محمد قسم کی کتاب مسلمان سے مشکلات لا اللہ اللہ کہہ دینا آسان ہے یہ کھانے کی بات ہے اللہ کہتے تو مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں بات ہے داخلہ سمجھنے کی آپ کے کو کہہ دیتا ہوں اور آپ آتے ہیں آپ نے آپ کی پاس کر لی آپ کی آتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت میں تین کالجوں میں داخلہ لینا چاہتا ہوں بھائی کہاں لینا چاہتے ایک تو میڈیکل کالج میں لینا چاہتا ہوں اور ایک انجینئرنگ کالج میں لینا چاہتا ہوں اور ایک ایگریکلچر کالج میں لینا چاہتا ہوں آپ گئے اور آپ نے ڈی سی صاحب کو ان کو ڈرے ہیں جب ساتھ دے دی تو ڈی سی صاحب یا سینکشن تو کر دیجیے انہوں نے ان کو لکھ دیا ماسک کر دیا کسی انچارج منٹر پلیز نیز پلیز ایگزام اسے اپنے یہاں داخل کر ہم انگریزی آتی نہیں اس غلط طور کیا جاتا ٹھیک ہے اسے ایگزامن کرو ان کے ایک دس منٹ تین تین جگہ پہ ہمارے یہاں محاورہ تھا کہ دو کشتیوں میں بلک وقت سوار ہونا تو جیسے دو کشتیوں میں سوار ہونا ناممکن ہوتا ہے ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر اگر ایسے ہو جائے تو کوئی بھی پتا چل جائے اگر کہاں جائے تو جیسے دو کشتیوں میں ایک وقت سوار نہیں ہوا جا سکتا خدا قتل محمد ستم کو مان کر محمد ستم کے غیر کے طریقے کو اپنایا نہیں جا سکتا یہ کہاں کا آدھا ٹیچر ہے آدھا بچے یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تم بھی ہو اور وہ بھی یہ کہاں گلا رہا خدا کو گلا رہا یہ دین کو گلا رہا ہے یہ تمہاری غیرت کو گلا رہا ہے کہ محمد بھی تمہارا پیارا ہے اور دوسرے بھی تمہارے پیارے ہیں دنیا کی محبت میں یہ چیز نہیں چلتی تو خدا اس کے رسول کی محبت میں یہ چیز کہاں چلے بہت کو سوچنے کی بات ہے اور فیصلہ کرو اس قرآن کے ختم والے دن میں کیا کہ آئندہ سے ہمارا مقصود غذائی حق ہوتی اور ہمارا مطلوب اور ہمارا ذریعہ ذریعہ طریقہ زندگی محمد قسم کی پہ عالی ہوگی اور ہم ہدایات کو اپنی قرآن سے پائیں گے اور اس پر اپنی زندگی کو گزاریں گے جب اس پر آئیں گے تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے ہم تقوا والے ہو جائیں گے میں نے کر اس پر کی تھی کہ جب تقوا آتا ہے تو قرآن سکھتا ہے اور جب پھر قرآن کھلے گا پھر اس کے ارم اندر آئیں گے تمہارے تو تمہارے لیے ایک ہدایت کا سوتا تمہارے دلوں کے اندر سے ہدایت کا کرے گا تو تم خود ہدایت کو جاننے والے اور ماننے والے بن جاؤ گے پھر تمہیں ایک خیال بھائی یہ تو قرآن والی کتاب ہے اور یہ کتاب کہتی ہے خود کہتی ہے میں تو قرآن کا حامل ہوں اور یہ کتاب کہتی ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں جو ہدن ممناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور جس ندی پر اتری ہے وہ کا قتل ممناس تو سی رنگا نزیرہ ہے تمام انسانوں کے لیے وطیر و نصیر بن کر آیا اور جس امت کے لیے یہ کتاب دی گئی اس کا حال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے وہ بھی تمام انسانوں کے لیے اور یہ بھی تمام انسانوں کے لیے جب جب کتاب بھی تمام انسانوں کے لیے تو نبی بھی تمام انسانوں کے لیے اور یہ پوری کی پوری امت کے افراد تمام انسانوں کے پھلے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا میں اپنا ہی بھلا چاہوں گا خود ہی جنت ساتویں جنت میں جانا چاہوں گا باقی کہوں گا کہ اردو کے محاورے میں محاورے میں کہتے ہیں کہ جائیں سب جہنم میں یہ بات نہیں مومن کی زبان سے یہ بات نہیں نکلا سکتی مومن کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی جاؤں جنت میں پوری دنیا جائے جنت میں وہ تو خدا سے بھی یہ چاہتا ہے وہ ایک کا قول ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا اگر تم نے کسی کو دو گھر میں ڈالنا کسی کو دو گھ میں ڈالنا تو اس کا آزاد اور اس کی سزا جو ہے اس کی سزا خطا بھی اس سے معاف کر دے یا معاف نہیں کرتا تو مجھے اس کا کچھ حصہ دے دے لیکن کسی کا یہ ان کا ان کا غلبہ حال ہے ایسی بات چاہیے نہیں چاہیے ہے لیکن بہت ایسے بھی امت میں افراد گھستے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا کہ اپنی انسانیت سب سے مجھے آزاد دیتا ہے اکیلا میں آزاد میں سو جاؤں گا باقی وہ فوٹو سے بچ جائے ایسے بھی لوگ اس امت کو ہیں اور یہ کا مقام ہے لاس والے کہہ لیکن میں یہ کر رہا تھا کہ ہم جو آئے ہیں اس دنیا میں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں آئے یہ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے یہ قرآن پوری انسانیت کا ہے اور پورے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کا سبق ہے اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس قرآن کو سنا ہے تو اس کو اپنائیں اور اس کے اپنانے کا مقصد میں نے بات شروع میں یہ کہی تھی کہ یہ قرآن پہلے آئے گا تمہارے دلوں میں اور جب دل میں اس کے انوارات اتریں گے تو اس کے اثرات تمہارے تمام جسم سے ہزادہ ہوں گے تمہارا تمام جسم جو ہے وہ نورانی بنے گا روحانی بنے گا اور اس کے اثرات کیا نمایاں ہوں گے نشانی کیا ہوگی کہ آپ نے قرآن کو سنا قرآن کو سننے کی نشانی کیا ہے قرآن کے سننے کی نشانی یہ ہے کہ جس نے قرآن کا حکم سنا ہوگا وہ حکم اس کی زندگی میں دکھائی دے گا محمد صاحب نے قرآن سنا قرآن پڑھا اور آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کا خلق و اخلاق کیا تھا کہا گیا فل کو آپ کا خلق کیا تھا میرا قرآن تو جو قرآن میں دکھائی دے وہ محمد قسم کے آغاز میں دکھائی دے اسی طور پر جب قرآن کا نیو آپ کے اور ہمارے دلوں میں آئے گا تو ہماری زندگی میں قرآن والے آمان پھلکیں گے قرآن میں آسان ہوں گے اور ہماری زندگی میں آمان ہوں گے جو قرآن میں ہے وہ ہماری زندگی میں دیکھا جائے گا اور یہ جب زندگی جب بنے گی تو یہ زندگی ایک نیند والی ہوگی ہدایت والی ہوگی فائد والی ہوگی پھر صرف ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہوں گے ہم پورے انسانوں کے لیے جیتے ہوں گے پوری دنیا کے لیے جیتے ہوں گے اور ساروں کو پورے عالم میں پھیلانے والے ہوں گے اور ہدایت کو پورے عالم میں چالو کرنے والے ہوں گے ہماری زندگی کا منشا ہماری زندگی کا مدعا یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنی زندگی کو جسمانی اور مادی حیثیت سے بنا کر چلے جائیں بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اور مدعا یہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی سے تقوی والی زندگی بنائیں ہدایت والی زندگی بنائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اپنی جان کو لگایا اپنے مالوں کو لگایا اپنی قوتوں کو خرچ کیا اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی کہیں پتھر کھائے اور کہیں کانٹے آپ کی راہ میں دکھائے گئے اور کہیں گالیاں آپ کو دی گئی آپ نے تمام مسائل کو برداشت کیا کس لیے کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے محمد نے جو آتا ہے قرآن میں یا ہے لائف بل ان سے لائی لائی پر بلخ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجیے جو قرآن آپ کا اترا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گیا تو دلہ تو لوگ رسالت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے اپنے آپ ہی حق کے پر تمام دنیا کو گواہ کر کے کہا ہل دل لگتے ہل دل لگتے کیا میں نے نہیں پہنچایا کیا میں نے نہیں پہنچایا سب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ دل لگتا سم آپ نے پہنچایا بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا اور اس طریقے پہنچانے کے طریقے میں آپ کا کیا کیا نہیں گزرا پتھر کھائے تحریر کرائے جبھی اپنے دس ہی اور سے بارہ بار خون کے دو قطرے گرے ہیں جن قطروں کے ایک خون کا قطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سکرتی سے زیادہ عزیز قیمتی ہے وہ قلم سے زیادہ عزیز ہے محمد وسلم کے خون کا ایک قطرہ لیکن یہ قرآن کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں بہایا گیا ہے تو آج جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن کا تو ہم سے بھی نہیں تقاضا تھا کہ قرآن کو پڑھو قرآن کو سنو تو قرآن کا عمل کرو اور اس قرآن کو پورے عالم میں پھیلاؤ تو آج ذرا ہم سوچیں اور فکر کریں یہ رمضان کے مہینے میں جس رمضان میں قرآن اترا اور تیرہ سو سال ہو گئے کہ اترا اور اسی تاجی سے چل رہا ہے اس قرآن کو ہم نے پھیلانے کی کیا کوشش کی اس کی ہدایت کو آن کرنے کے لیے ہماری زندگی میں سے کتنے اوقات نکلے کتنے سفر ہم نے دین کے لیے کیے آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں غالباً آپ کی سب کی ایک سری جو ہے غالباً آپ لکھاتے ہیں بتا دے یہاں سے رہنے والے تو غالباً کوئی بھی نہیں یہاں سے رہنے والے کوئی یہ سفر آپ نے کس لیے میرے بس میں پیڑ کے لیے گیا ہائ پیٹ لائ کے پی کرنے کیے اور کچھ کے لیے کیا پیٹ کے کے لیے نہیں پیٹ سے موٹا کرنے کے لیے اور کس کے لیے کسی کے لیے تو کیا تو جیسے پیٹ کے لیے سفر کیے ہیں دن کے لیے بھی کچھ سفر کر لو خدا کے لیے بھی کچھ سفر کر لو قرآن کے لیے بھی کچھ سفر کر لو کچھ دین کے لیے بھی کچھ سفر کر لو کہ کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے کہ بھائی تیرے سفروں میں کتنا حصہ تو پیٹ کا تھا اور کتنا خدا کا تھا تو کم از کم اتنا تو سکتے سکیں اور اگر ہمارے ہم نے جا کے رمضان میں روزے رکھے تھے اور کو کاٹا تھا اسی پر رمضان میں ہم تیرے راستے میں بھی نکلے تھے تو اگر اللہ ہمیں تو دیکھو ہم اللہ تعالیٰ نے ایسا کرے آپ لوگوں کی قسمتی سے ایسا حساب کر دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور آخری اچھے میں اور ایسا آخری اچھا ہے کہ حدیث اس میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ نفرت ہے دوسرا رحمت ہے اور تیسرا اس کا ایک من نمن ہے جو احمد سے آزادی والا حصہ ہے اور کہ اس ایسا فرمانا سے زیادہ برا کون ہوگا جس تک ہم آئے وہ اپنے کو بخشوا نہ دے تو اگر اب تک ہم نے پتہ نہیں ہم بچے گئے یا نہیں بچے گئے اپنا تو پتہ نہیں آ ان کا کچھ کیا نہیں سکتا آپ ہر ایک اپنا اپنا اگر آپ اس پر پورا آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ جن کو بچے پک پائے گئے اب آج تو آگے عمل کی ضرورت نہیں تو آپ کا یوں جی دیتا ہے کرو اور لیکن اگر آج تو تھوڑا سا بھی ہم دیتا ہے کہ ممکنہ بکتے میں گئے ہیں تو یہ جو اچھا ہے نا انتیس تیس دن ہوتے ہیں رمضان کے تو یہ تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں اور اس میں اللہ نے آپ کو چھٹیاں بھی دے دی ہیں ان چھٹیوں کو اپنے دن کی ان چھٹی کو ہوتی لو کیا کرو اللہ کے راستے لوٹ لو اور یہ دس غالباً چوبیس تاریخ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں ایک ایک عصا جو ہے آپ یہ تو بہت ہماری ہے میرے آپ کا سلام ہمیشہ اس میں اپنے کو خالی دھوم کے لیے خارج کر لیا کرتے تو اس کے لیے اگر ہم ہمتیں کر کے یہ رائے ہے یہاں کے لاہور کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آپ کی رائے بند ہو جائے ہم تو رائے ہی لائے نا اپنی رائے کو چلاتے ہیں اپنی من کی چاہتے ہیں نا من کی بات کو چلاتے ہیں اور تمام فساد کس بات کا ہے میری رائے چلے ایک ہے میری رائے چلے دوسرا چاہتا ہے میری رائے چلے اور رائے جو اگر ہوا میں اڑ گئی دن ہو گئی تو پھر کیا ہو پھر جب ہمارے آپ کی ختم ہو جائے گی ہاں؟ تو معاملہ ختم ہو جائے گا کیا ہم یہ کہیں کہ یہ رائے ہند ہے یہاں اللہ کے احسان سے تبدیل کا کام ہوتا ہے ملکوں ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں ہر وقت جاتی رہتی ہیں علاقوں میں جاتی ہیں اور سترہ تاریخ کو کے لیے تاریخ سے تنہا کرانا ہوگی ممالک میں جاتی ہیں آتی جاتی ہیں تو اگر آپ کو چھمک کر کے ان چھٹی کے دنوں کو چھٹی ایک رخ سے اور بہار کے دن ایمان کے رخ سے یقین کے رخ سے رمضان کے رخ سے جیسے بہار میں ہر وقت پھل سبزہ ہریالی آ جاتی ہے اسی طور پر رمضان جو ہے دین کی بہار کا مہینہ ہے پھر کلینا کہنے لگے کہ اب تو بھی دن بہار کے نہیں گزر گئے پھر کنجما کہنے اس دفعہ بھی رمضان چلا گیا اور ہم تو نہیں بن پائے اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ پھر اسے ہمت کر کے یہ رمضان کے آپ ہی اچھے کو اللہ اگر ہمیں تو سیکھ دے تو یہ رائے چلے جائیں ان شاء اللہ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دل میں اگر ایمان اور ہدایت کا نہیں آئے تو قرآن کھلے گا جی تو کھلے گا جی کسی طور سے دوستو اگر خدا کا تعلق کچھ میسر آ گیا اور کچھ دین کی محنت ہمیں میسر آ گئی اور ہم دین پر چلنے والے بند کرے تو ان شاء اللہ قرآن کا سہن ملکر ہوگا قرآن پر الگ کرنا ملکر آئے گا اس کے لیے ہم یوں کہیں کہ میں تو اپنی بات کو اس کو ختم کروں گا لیکن آپ اگر ہمتیں کر کے سراج نا تو دیکھو ہمارے ہاں ایک بات ہے ہم کہتے ہیں آپ نے مونگ دیکھے مونگ کی دال ہوتی ہے کبھی پتہ نہیں کھائی ہوئی ہے دال تو آپ ہے نہیں لیکن مونگ کی دال ہوتی ہے مونگ میں ایک ایسا مونگ ہوتا ہے جو کہ سخت رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مٹافر مٹافر ہاں، تو یہ اسے ہوا لگ جاتی ہے وہ مٹاس ہو جاتا ہے سخت ہوتا ہے جو میں نرم ہوتا ہے اسی پر دیکھ دین بات کو سن کر اگر عمل پر انسان چل نہیں سکتا تو رستہ رستہ وہ متاثر ہو جاتا رہ جاتا ہے مداخ نہیں کر رہا حقیقت ہے میں یہ بات کرتے ہیں ساتھ کروایا ہے کہ سب دنوں سے اللہ سے دور جو ہے وہ کام کل دن کا سخت پتھر دن جو ہے نا سخت دل وہ متاثر دل خدا سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات کو سنتا ہے عمل نہیں کرتا پھر دین کی بات اس پر ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہو جایا کرے تو اس دین کی بات کو ہو جانے کے ساتھ تازہ تازہ کوئی عمل کے ارادے ہو جایا کرے جب عمل کے ارادے ہو جائے تو قرآن کہتا ہے سو دا پتہ وقت اللہ جب تو پختہ ارادہ کر تو اللہ پر توقل کر لے اور جب کا تو اللہ حق سے جو اللہ سے توقل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے نکال دیتا ہے تو طور پر اگر ہم کچھ ہمتیں کر کے یا آپ رمضان کے اچھے کے دن اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کر لیں چھٹیوں کی چھٹیاں ہیں اور اللہ کے راستے میں گزٹ جائیں گی قیمت بھی ہو جائیں گی رمضان میں تو ایک عمل کا ثواب اگر آپ نفر کرتے ہیں تو خرچ کا ثواب ملتا ہے اور فرض کرتے ہیں تو ستر پیسنٹ کا سواب ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا سواب اتنا زیادہ ہے کہ سرمایہ کہ اگر اپنے اوپر ایک دلن خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں نکلتے تو سات لاکھ جلن کا سواب ہوگا تو دوستوں اپنی کام کرے گے اور کھاتے میں اللہ کو لکھا جائے وہاں تمہارا باغ جو ہے وہ دفتر چلا جائے اور پتہ نہیں کر قیامت کے دن جائے گے تو کہاں سے ہمارا اتنا مال اکٹھا ہو گیا تو وہ تمام مال تم نے تھوڑا تھوڑا کیا ہوگا وہاں زیادہ زیادہ ملے گا اس کے لیے ہمت کر کے آپ ارادے کریں اور اللہ ہمیں بھی تو سے عمل کی اور آپ کو بھی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنانے کی آپ بنانا الحمد للہ العالمین اور ہمت کر کے اپنے